حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ عظیم اور شہر قسطنطنیہ کی فتح چھ سال کے عرصے میں ہوگی اور مسیحی دجال کا نکلنا ساتویں میں ہوگا امام ابو تابود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایت عیسیٰ کی مذکورہ بالا روایت سے صحیح تر ہے سننے ابو تاود حدیث نمبر چار ہزار دو سو چھیانوے